سید دوسرا مصنوعی دستی سید مصنوعی تے وہ میں اپنی اکھان خود سید بندے دیکھے لاہور دے اندر لاہور دے اندر خود ایک بڑا وڈا پیر بنیا اپنے آپ سید لکھا میں انہوں دے پیچھے آستانے تے گیا تو انہوں دے پرا مینو آخیا انہیں آخیا اسے سید نہیں یہ ایویں چوٹ بولے پھر گیا انہوں نے پرا ہی مینو آخیا اسی طرح انہوں مسلوت دستی شہیدان ایک سید امت مسلمان کا گل پیا جا نام سر سید احمد خان ہے کیونکہ قوم نال منافقانہ رویہ کر کے منافقت کر کے تے حضور سرکار دی امت کروڑا کی تعداد اس کوئی کافر کوئی گمراہ شیطان بنا کے جہنم رسید کرائیے صحیح سید ہوں تو یہ کام نہ کرتا جنہ کا نانا پاک امت نو جنت نوجن کی خاطر خود جنگا جنگ نے ہر وقت دعوا فرمائی نے پھر اپنے نواسے بھی قربان کر دیتے ہیں انہوں کی اولاد صحیح ہوگی تو امت نو جاننے والے پاس کیوں لے جائے چاہانے پاک خون کم نہیں کرتا تو جناب میں اج تے سامنے اس دشمنان اسلام اور دشمن اسلام اور دشمن مسلمان دے کفریات اور اسلام اور مسلمان اندرون کھاتے دشمنیاں جڑیاں وہ سامنے رکھا گا میرے کو واسطے پھر سارا مواد ایک اصل ماخذ تو خود سر سید احمد خان کی یہ تفسیر جیڑی انہیں سولہ کی لکھی سی اتوں بازار چ مل جاتی اور پرانا ہی چھاپا ہے ہندوستان والوں کا دوست associates printers publishers suppliers Alkarim market Urdu Bazaar Lahore دی چھپی سولہ سپارے دی اے کفریات دا اصل ماخذ ہے یعنی اتوں ہی بیان کرنے نے اصل حوالہ ہے اس تو علاوہ وہ ایک کتاب اور جا نام تہذیب وہ بھی اس کفریات دا بہت بڑا حوالہ ہے اس تو علاوہ سر سید احمد خان دا خلیفہ خاص ہوا خاص خلیفہ تو جنو آدھے نے لنگوٹیا ان کا نام سی الطاف حالی الطاف حسین حالی مولانا دے نام نال یاد کیتا کیا جا اے مولا نا رولا نا وولا نا جڑے نے کافی سارے امت دے دوالے ہوئے کھڑے نے ان مولے کے رولے تو بھی اللہ سونا امت مسلمان محفوظ فرما دے اس الطاف حالی نے اپنے لنگوٹیے یار سر سید احمد خان دے حالات دو جلد کتاب لکھی ہے اس کتاب دا نام ہے حیات جاوید یہ بازاروں پرانا چھاپا بھی ملتا ہے تو نواں بھی ملتا ہے تو تمہوں پتا ہے کتاب ہی دلیل ہوں کسی کی گل کی سڈے کول بھی تو کتاب ہی ہے نا اللہ قرآن سڈے نبی پاک سرکار کی کرتے رہے وہ ساری تاریخ ان دے عقائد ان کے امال انہوں ان احوال مبارکہ کا پتا قرآن تے حدیث تو سے ہے اسی طرح جن لیڈری دا پہس پایا سی ریبری دا سر سید احمد خان نظریات کفریات عقائد وہ بھی وہ کتاباں سڈے سامنے آتے ہیں تو انہوں دیا کتاباں اندر حوالے پیش تو دساگا کہ ظالم امت مسلمانوں کیویں خن بن کے تے کھاندا رہا ہے اور چکتا رہا ہے میرے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں کافر تو خطرہ نہیں کرتا کافر میری امت نو نقصان نہیں دے سکے گا میں مومن تو خطرہ نہیں کرتا مومن میری امت نو نقصان نہیں دے گا ہویا جو مومن مومن پرا پرا دا کدو نقصان سوچتا ایمان دا دین دا فرمایا مینو خطرہ منافق تو اور ایس وقت منافقت بلکہ جدو یہودیاں نے ایس سر زمین نے برٹش گورنمنٹ نے قبضہ کیتا ان مسلمانوں کی تباہی آستے منافقانہ رویہ خود بھی اختیار کیتا اور منافق بھی تیار کیتے انہوں نے خود آخیا بھائی تسا کلمہ بھی رکھو قرآن بھی اپنے ہاتھ چ رکھو ہتا کہ انہوں نے خود علی گڑھ یونیورسٹی انگریزاں بنائی کتاباں بنایا پڑھائی کہڑی جان گیا ہے سن قرآن دے دشمن مگر چاہ قرآن دیا چند آیات رکھیاں اور انگریز خود اسلام دے لیکچر دے ہوں سن علی گڑھ یونیورسٹی سر سید علی دے ہوں ہے تو منصوبہ اسلام قرآن دے قتل کرنے والا سی خود عیسائی ہو کے تے سبق پہ پڑھا اسلام دا او دا مقصد یہ سی کہ تے کچھ نہ کچھ اسلام دی چھاپ تے پردہ پائی رکھن کیونکہ مینو جنہ کام منافق دے سکتا ہے اُنہ میرا کافر بھی نہیں دے سکتا دشمن دی چال نو سمجھو اے پوڑی قوم میں یا پوڑے نے تے یا پھر یہ بچارے خواہش نفس کی تباہ گمراہ ہو گئے ولا تب تب فیب اللہ کان سبیب اللہ اللہ نے فرمایا حضرت داود علیہ السلام نے اے داؤد اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلی ورنہ اللہ راہ تو ہٹ جائے گا یہ ہٹا دے گی کی مطلب مانا یہ بیان کیتا گیا ہے کہ اے داود جو تھوڑے دل چ خطرات اٹھ خیالات انہوں کے پیچھے نہیں چلنا ساری دے پیچھے چلنا ہے اور مسلمان جب تک وحی خدا نے مگر وہ آپ محفوظ رہے گا اصا اپنے جدو کے پیچھے چلنا شروع ہونے ہیں نا اسے اپنا پٹا بہت رب سونے دے قرآن اور وہی خدا دے مگر چلیے جو انہیں فرما دیتا ہے انہوں سمجھیے تو تو پھر سجے کبے نہ میں کسمیا پہ آنا پھر مسلمان کبھی کاٹے وچ نہیں جا سکتا خالق دی وہی دے پیچھے چلن والا کبھی جا سکتا نہیں یا غوث اعظم جی، سبحان اللہ اے جناب میں سر سید بارے پہلو ایک مفسر قرآن گزرے نے اسی دور دے اسی دور دے علامہ الحق حقانی انہ دی تفسیر حقانی بدارچ ملتی ہے یہ پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ ٹکسالی گیٹ دے نال ایک مدرسہ ہے جہاں نام مدرسہ نومانی ہے اس پیر صاحب کبلا پڑھتے سن اور اے مفسر قرآن جنہ دی تفسیر دا حوالہ دین لگا اے پیر صاحب ہو رہا امتحان لینا ادو ہوں سن انہوں نے اپنی اس تفسیر حقانی دے جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ سر سید احمد خان دی ستھن چنگی کر کے لائی آ کیونکہ لائیے جاننے والے سن تے خوب حضرت کا انہوں نے معائنہ کرایا ہے بھئی یہ بلا کی سی انہیں یہ بھی دسیا مڑ سد بنیا کہ پچھو شجرا بھی جا کے کھول لیا سائی اور یہ فرماندے نے کہ جدو شاہ عالم بادشاہ دے عہد شہر دلی برباد ہویا اس ویلے جہے سن اتے خاندانی لوگ سن دین دار وہ دلی چڑ کے نکل گئے باہر کوئی کشمیر تو کوئی کدروں کوئی کدرو بناوٹی تے مصنوعی آن کے شریف تے خاندانی بن کے دلی وسے کئی مختلف ٹوپیاں پا تے ٹوپیاں نال سید بن بیٹھے یہ جڑے سر سید ان چوئے جڑا فدا حسین رسول شاہی دیگر کلندر بھنگ نوش شبلی نومانی ٹوپی والے شبلی ٹوپی والے جہے آن کے دلی وسے سن یہ سائی ہو رہی نے باہروں باہر وارے تے آ کے گھر سید بن بیٹھے دلی بچ تو یہ دلی والے سید نے تے نبی پاک سرکار والے سید نے کہڑے سید نے ہاں جہے باہر اٹھے تے موقع ویکیا ہوں ادھر شہر اجاڑ ہوا پیا آپ جی سید بن بھی بیٹھے تو سڈا کسی شجرا کھولنا جی اج کوئی بڑے کھڑے نے مراسی قریشی تو سید بن جاندے نے ساری پنڈی اچھی کئی بڑے کھڑے نے پرسوں مراسی سال اج قریشی ترسوں پہ سید بن جان انہوں کا کی اسی طرح کا ہے سر سید احمد خان وہ نام ہی پیا دستا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ایک برادریاں رہی نے یہ جنس کنیا برادریاں تو تیار ہوئی مگرو سارے اگو سید اگو اخیر پوچھ خان بھی لگی ہوں آپ ہی اندازہ لگاؤ بھی کنیاں برادریاں تو حضرت تیار ہوئے یہ میں شجرا اس واسطے کھولنا ضروری سمجھنا کہ سڈا جڑا مولوی سب کا ہے نا تو ایک دوجے سے گریبان چینج پہ کہ وہ دہائی خدا دی تقریر کرا رہا ہوں تو فلانا گستاخ دے فلانا گستاخ دے کھڑو پٹ دین گے لیکن اس بندے دے خلاف تسا اج تک ایک فکرا نہیں کسے مولوی دے منہ سنیا ہونا کبھی سنیا نہیں ایماندار دس سارے پیر ٹکرو وقت تھوڑا ہے نہ مارے وقت تھوڑا گلا بچوریا نے چپ کر دو اس بندے کے خلاف کسی زبان نہیں کھولی کئی ایک گستاخی کی سارے ٹوٹ پائے نے فلانا گستاخ ایک ایک سو کی ادر سارے اتفاق چ رکھا ہے ج مولویا پتر ویکو تو یہ سپرد پیران دے ویکو تو یہ سپرد وجہ یہ سی کہ جنہ ایسے مولویا سڈے مولویا پیران کی لڑائی ہوئی کھڑی ہے انہوں دا تعلق مسیت نال ہے تو مسیت والے نال تو جنگ ہو سکتی ہے سوکھی تو سر سید کا تعلق جہا سی وہ سیدھا ڈائریکٹ لندن نال سی لندن والے جنگ نہ مولوی بھی کر سکتا نہ پیر کر سکتا اتنے سارا اس واسطے میں فرض سمجھا کہ جی اس ظالم سر سید نے سڈے نبی پاک سید لمبیا سرکار سڈے قرآن نو اپنے تانیا کا اپنے تیرا کا نشانہ بنایا جگہ جگہ دے حضور سرکار تے قرآن دوتے کی جن ساڑیے دین اسلام دوتے اور مسلمانوں نے اس نے جناب بیڑا گرد کیتا ہے سڈا فرض بنتا ہے کہ اس ننگا کیتا جائے تاکہ قوم اس سب تو برس ہو جاوے اور سمجھ جاوے جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے ہمارے مسلم قوم کا دشمن ہے ان سے دور رہنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے اور پھر دور رہ کے ادا اس نال پورا اختلاف ہوئے اس میں ہر منصوبے نال اختلاف ہوئے تا بچ سکتے مسلمان یہ فرض ادا کرنے جناب سامنے اور گل سمجھا جے یہ تاریخ دیا فرما نے پہلے حضرت آئے تو مولی مخصوص اللہ صاحب شاہ ولی اللہ کا کول آئے آن کے جناب پڑھی پڑی تویز گنڈیاں کا کام سکھا لیکن نسخہ نہ چلیا بندے نہ نال تے حضرت کا مقصد پورا نہ ہویا سر سید خان صاحب کا تو پھر حضرت نے گورنمنٹ برٹش کی طرف رجوع کیا اتوں نکلے گل سمجھی یعنی مولی مخصوص اللہ کا ابتدائی بڑیا شگرد ادھر نکلیا تے حضرت دے اتنے بھوت سلار ہوا وہ کا ہتھا کہ حضرت نے خود کہا جس کا حوالہ موج کوثر اکرام اللہ شیخ کی کتاب ہے موج کوثر اس کا نام ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت کہا کرتے تھے وہاں کی تین قسمیں ہیں ایک خالی وہابی ایک وہابی کریلا دوسرا تیسرا وہابی کریلا تو نم چڑیا سر سید آنا ہوں سی یعنی سر سید میں نہیں کیا کسم بنا سر سید ہی کسماں بنا ہوں سی آدھا سی الحمدللہ میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں کنویں درجے کا تیسرے درجے دا یعنی میں بھابی بھی ہاں نال کریلا بھی ہاں تو نال نم تے چڑیا بھی ہاں اور یہ بھی کڑائی کا آپ اندازہ لگا لو کریلا ان چوڑا ہوں جی تو نم چڑھ جائے تو پھر وہ آل تو ساپ گئے تو حضرت پھر وہابیت کا رنگ چڑیا حضرت دوتے تے حضرت دے اتنے یہ رنگ چڑیا لیکن پیسہ تے وہ جڑا یہ جہنم سی ٹھنڈ والا یہ پریچیا نا پھر آپ برٹش گورنمنٹ شامل ہو گئے ملازم ہو گئے پھر انہوں نے حضرت نو کافی پوچھا کا جی کام میں اقبال فرما نے ڈر ہے چاہے ہے میں طبیعت پیری اور ایار ہے یورپ کے شکر پارا فروش وہ آدھا مسلمان آ انگریز کے نیڑے ہونا نا تیری طبیعت بچے والی نہ مراد بڑا مکار شکر پارے فروش ہے وہ پھر خرکارا واگ تین شکر پارے وکھاؤں تو نہ تین کچھ چار ایمان ہی جانا تیرا رات غیرت جاتی تو دین ہی جانا تو تو گیا سا ترقی لین واسطے تو بن کے آنا مسلمان قوم دا دشمن تو دین دا بھی دشمن یہ اللہ میں اکمال کی وضاحت میں اپنی طرف نہیں پیا کرنا راکھو نہ سبحان اللہ ہاں، جن نے بھی گسا کرنا ہو کرے یا سر سید نال کرے یا الطاف حالی نال کرے اپنے نال کرے میرے نال گسا کرنے کی لوڑ نہیں کیونکہ میں تے صرف جی سپیکر ہوں نا میں تے صرف پڑھ کے تمہیں سنا ہوں گل سمجھ آ رہی ہوں ہر حضرت مقالے سنو اے اے کتاب جو میرے کو اس کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و جمال کی نا ہے کتاب کا لکھی کن اتنے لکھا ہے امیر افضل خان ریٹائر میجر ایس وقت یہ نوائے وقت اخبار مضمون آدھے میجر فوج دا رہا ہے ساری پاکستانی فوج دا میجر رہا ہے اس نے اس کتاب دے اندر سر سید خان دے بارے سفا نمبر دس دے اتنے لکھا ہے کہ میں سپریم کورٹ کیس ہویا مقدمہ ہویا میں وہ مقدمہ جیتیا ہے جہد میں سابت ہے کہ سر سید انگریزوں کا ایجنٹ تھا اور غلام کزاب جو ہے جس نے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 آخر ہے کہ اے آجز انیس سو ترانوے کے اندر سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کر چکا ہے کہ سر سید اور غلام کزاب کو ایک جگہ سے ہدایات ملتی تھی اہل مغرب نے مرزا غلام کزاب سر سید اور چراغ علی مولوی کو لوگوں کو نظام جہاد پر پردے ڈلوانے کی کوشش کیا ان کے واسطے سے اور جی- جہاد کی جد و جہد کا انہوں نے نام اور مانا مس کرنے کی کوشش کی اے لکھیا یہ مطلب ہے کہ کلا میری گل نہیں یا جنہ سر سید کے خلاف بولیا انہوں دی گل نہیں ساری فوج سے ایسے عناصر موجود ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ جا کے سابت ہے کہ انگریزوں نے کٹو سی گل سمجھ آ رہی لیکن ہوں جناب والا میں آکا ہے وہ لنگوٹیے یار الطاف حالی نے وہ تفسیر تہذیب دے وچوں کفر کٹے کیتے نے جڑے جنہ نال الطاف حالی دا بھی اپنا اتفاق ہے لنگوٹیا جو سی حضور فرمانے نے یار یار دے دین تے ہوتا ہے حدیث پاک ہے المرو الا دین خلیل ہی آدمی اپنے یار دوست تے دین تے ہوں فل ینور مئی خالل آقا نے فرمایا خوب ویخیا کرو کنو ہزار روپیہ بنا دو گے تو جناب والا ادھر گئے ہوں الطاف حالی دی حیات جاوید سفا نمبر پانچ سو چوی کن سو چوی وہ کفریات دے جو گمرائیاں نے میں تنوع گن کے نمبر وار سنا انہیں کٹیاں کیتیاں نے ایکو جا دے اتو میں انہوں دا تفسیر دے وچوں تانوں ثبوت پھر تھوڑا جا بکھاوا گا پہلی شے لکھنا ہے اجماع حضور سرکار دی امت دے اولیاء اور علماء دا اتفاق اس نو او شریعت دی کوئی دلیل نہیں سمجھتا جبکہ امت مسلمان دا اتفاق اس بات دے اتنے کہ حضور سرکار دی امت دے علماء صلحاء اولیاء جس کم دے اکٹھے ہون گے وہ کم نبی سرکار دی شریعت والا ہی ہو جائے گا حضور نے خود فرمایا ہے لا تجتا میں امتی الا دلالا میری امت کبھی گمراہی تے کٹھی نہیں ہوے گی گمراہی تے کٹھی نہیں ہوے گی اگے قرآن حکیم فرما ہے غیر سبیل المؤمنین نولی ہی مات ونسلے ہی جہنم و سات مسیرا اللہ فرما ہے جہاں شخص مومنا میرا نو چڈے گا وہ جدھر مڑے گا میں ادھر ہی موڑتا جا گا پھر ہی جہنم انہوں جہان میں سٹا گا وسا اللہ فرما جہنم رہن دی بڑی پیڑی تھان یہ آیا چجما امت دے دلیل پہلی شاید انہیں یہ مخالفت کی توجہ رکھنا نوز باللہ من لالک دوسرے نمبر وہ لگا شیطان ابلیس جنوں آخیا جا جفل قرآن چاہے نے وہ کوئی باہر علیحدہ وجود نہیں کوئی ادا وجود نہیں بندے خود جنے برائی دی ایک طاقت ہوں ان شیتان آخیا جا ابلیس کے وجود کا انکار کیا شیطان دے وجود کا انکار کیتا ہے حالانکہ قرآن مجید کھولو گے تو اللہ وحدہ شریک مولا سونے نے تھان تھان تے ذکر شیطان دا کیتا بالخصوص بابے آدم علیہ السلام دے قصے بیان کرن دے اندر تو میں ایک موٹی جی دلیل کر کے اگے چلنا وا حضرت آدم اسلام اللہ دے نبی سن ایسا کہ نہیں جو ابلیس اور شیطان انسان میں خود نفسانی خیشات اور برائی کا نام ہے تو سر سید خود ایک مقام پر لکھتا ہے نبی جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتی طور پر پاک ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں جو باب آدم کے قصے میں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے وہ شیطان نوز باللہ خود باب آدم میں موجود تھا تو وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں جس کے اندر شیطان بستا ہو بات نہیں سمجھ لگی تو برت پیا مارتا ہے انسان دے وچ برائی نفسانی خواہش رکھی ہوتی ہے وہی شیطان ہے کہ شیطان کوئی اور وکری مخلوق نہیں جبکہ قرآن حکیم آخر ہے وکری مخلوق کیے وکری مخلوق ہے اور ساری امت کا اس بات کے اتفاق ہے جڑا قرآن حدیث نبیا رسولوں کے فرمان منکر بنیا وہ تاری نظر چ مسلمان ہے یا کافر رہے گا یہ گنتے جاؤ کفر گنتے جاؤ اجما کا اجماع حجت شرعی نہیں یہ کہنے والا مطلق یہ بھی کفر ہے دوسرے نمبر پر شیطان کے وجود کا انکار کیا یہ بھی کفر ہے تیسرے نمبر پر کہتا ہے عیسائی جس کو جس جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے حالانکہ مسلمان خود گلا ٹوٹتے مارے تو جانور حرام ہوتا ہے حلال نہیں ہوتا یہ گرندے جاؤ جناب اگے سن تمام کفار سے کفار اور مشرقین سے دوستی کرنا جائز ہے کوئی فرق نہیں ان کی امداد بھی کر سکتے ہو ان کے ساتھ تعاون بھی رکھو ان کے ساتھ دوستی بھی رکھو کوئی حرج نہیں ہے جبکہ قرآن یہ فرماتا ہے میت اللہ من کم فائن نہ ہوں من ہم جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا مسلمانوں میں سے نہیں رہے گا توجہ ہے کوئی نہ گن دے جاؤ جناب جی نعوذ باللہ من ذالک امبیا علیہ السلام کے کوئی موجودے نہیں حضور سرکار نے چاند دو ٹکڑے کیا سورج کو واپس لوٹایا آپ کی انگلی مبارک سے چشمے جاری ہوئے جن بھی موجودے چاہے حضرت آدم کو لے کے رسول اللہ بھی ذات تک سوا لاکھ نبیا کے موجودہ ممکن ہے ایماندار دسو تو مسلمانوں کا دین کی آخر ہے ہر نبی ہر نبی موجودہ لے کے آئے نے تو سڈا مدینے کا تاجدار خود موجودہ بن کے آیا یہ دین سید کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی دی نبوت جیڑی ہے وہ کی شے سنو وہ نبی دی نبوت کوئی اتوں موجلا کوئی وہی نئے نال نہیں ہوں نبوت کا مطلب جڑے ہے ایک بندہ جمد ہے جڑے تو وہ ہوتا پاک طبیعت والا وہ جی جے جوان ہوں پاکی ودی جاتی ہے تو اسے اندروں ہی سارا کچھ کلا نہ کوئی آسمان تو وہی آ کوئی جبریل آتا ہے نہ کوئی جناب جی آسمان سے یہ چیزاں آدی نے اندروں ہی جو مرضی کر لو وہ شریعت بن جب نبوت نے مانا کیتا تو مرزا نال بیٹھا سی مرزے آخیا جی یہ گل ہے تو میں تو نبی بڑھیا بنایا اب جب نہ بھائی آنی نہ جمیل آنا نہ کوئی موڑنا آنا تو میرے رنگا نبی تو بنا بنا گئی اس آخیا نہ بھائی جی انہوں کسی آخیا موڑنا بخا اس آخیا نبیا نے موڑے ہوں تا سر سید نہیں پہ انہوں آخیا جدو نہ مرادہ کوئی تیرے پر وہی آئی ہے تو اس آخیا لے نبی آج سے وہی ہوں اندروں جو مرضی کر لو وہی وہی بن جاتی ہے تا سر سید پہ سی فتنے کیسے نے ہوں انگریزوں نے ایک پاس نبوت کی شکل چ بدلی تے نبوت کا من چ بدلے سر سید دے راؤ دوسرے پاسوں ایک من کلت نبی اٹھا کھڑایا دو فتنے کھے سن آخر نبوت ہے کہ کوئی باہر تو نہ وہی آئی نہ کوئی جبریل آ اندر اندر ہی اپنے آپ جو اندر کھائی لاؤ وہ کی بن جاتا ہے وہی بن جاتی ہے تو شرح بن جاتی ہے تو بندہ نبی بن جاتا انہیں نبوت کا ماننا بدلا اور یہو یہ جھوٹا نبی بن کے دعوی کیا یہ دونوں برا نسل کلی نے سڑکے جانا ابا جی ویکو اگوں اگو نسل ویکو تتا ہے تھی اصل ستے ہو یہ نبوت کا حشر کی تو کا مانا بدلا پھر آخر دوزخ کا کوئی وجود نہیں جس کو یہ دولت سمجھتے ہیں مسلمان کوئی دولت نہیں جو قرآن میں جہنم یا نار آگ کی آگ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بطور مثال نے کوئی حقیقت نہیں اے نہیں رب مثالیں دے چھوڑیاں نے تو مسلمان کی منڈے نے دولت منڈے حقیقت مثال مثالیں سمجھتے جو نہ منع کون بنیا کافر بنیا آپ ہی گنتے شاید میں صرف گراو والا دولت کا ماننا ہے وہ نزدیک ہے کہ اس دنیا کے اتنے رہ کے جڑا بندہ غریب ہے وہ دوستی لہذا صحابہ تے سارے دوستی ہو گئے کیوں کہ صحابہ تے غریبی کی زندگی گزار گئے نبی پاک سرکار کی بنے اس کی نظر کیونکہ وہ بھی تو گریبی فکیری پسند کر گئے تو خود دعا منگتے ہوں سن اللہ یا اللہ مینو مسکرینی والی زندگی عطا فرما امتنی مسکین یا اللہ مینو دنیا تو مسکینی بھی حالت چل جا سونی یوم القیامت فی زمرت المساکین یا اللہ مینو نو قیامت والے دہاڑے مسکینہ دے درویشان دی سافر چٹھاوی اس واسطے سن کے جاواں اللہ دے ولیاں تینوں ہمیشہ فقیری درویشی دی مسکینی دی زندگی والے نظر آؤ گے مگر ویخ یہ سٹ ماری سر سید دے سر سید سٹ ماری اس قوم دے نبیا نو بھی جہنمی بڑا دیتا ہے نبی پاک نے صاحب بھی جہنمی بنا دیتا ہے نوز بلا اس واسطے آخ غریبی زندگی فخر فاقے کی زندگی بسر کر جا یہ نوز ملا دو آخ جنت کی ہے جنت ہو شہ نہیں جنت نہیں جڑی مسلمان سمجھتے ہیں جنت وہ بندہ دنیا دوتے اجاشی کی زندگی بسر کرے کوٹیاں بنگلیا بچ رہے کی مطلب وہی نظر جنت وہی ہے جی انگریز رہتے ہیں انگریزوں والی زندگی انہوں کے نزدیک جنت ہے نبیا والی زندگی اس لانسی کے نزدیک دو دکھ میں کیا لانسی آ تین یہو جہاں جنتا کروں سانو محمد عربی سرکار دو فکیری والی زندگی کروں توجہ ہے نا آخو نا سبحان اللہ خدا دیا بندے اس فرمائے دے ظلم ویخ پر انہیں کلمہ نہ چھڈیا دھوکھا کھا گیا آستین کا سپ بنیا چھڑا کچھ چڑا کے آیا جی کلما چڈ دینا سائنا دکھا سکتے اور پھر گل یہ سکول والے بھی لکھے خود اپنی کتابیں سر سید کے نظریات تو مسلمانوں والے نہ تھے نیا سرکار کے نظریات تو مسلمانوں والے نہیں سن تو باقی مسلمانوں کی خیر کھائی ہوگی تو ایک نظریہ ہے رام مرادا جی نظریات مسلمانوں والے نہیں سن معلوم ہوا ہمیشہ ہی مسلمانوں کی دشمنی ہی بڑی سی جنت سن اسی حیات جب پیا تفصیل اس کا سناوا سفا سفا دس کے سناوا سن لے وجود شیطان سے انکار سفا نمبر ایک سو انیس نبوت ایک فطری چیز سمجھتا ہوں سفا نمبر بانوے نوز باللہ من لالک جنت اور دولت کے متعلق جو اس نے توہین کی تھی تو بھیانک نقشہ ادا کھینچا ہے ایک سو تے پانچ سفا کنا بولو تو صحیح اے آلو یہ سمجھنا کہ جنت مسل اے بار لگا سر سید اپنی یہ سمجھنا کہ جنت مسل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں باغ میں شاداب اور سر سبز درخت ہیں دودھ اور شراب کی ندیاں بہ رہی ہے کھانے کو موجود ہے ساتھی و ساتھ میں نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہماری ہاں ہاں ہمارے کی پہنتی ہے شراب پلا رہی ہے ایک دنتی ایک ہور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے ایک نے ران پر سر بھرا ہے ایک چھاتی سے لپٹ رہا لپتا رہا ہے ایک نے نبے جاں بخش کا بوسا لیا ہے کوئی کسی کو نہ میں کچھ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو نہ میں کچھ ایسا میں بے پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے اگر بحث یہی ہو تو بے ملک ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں آندہ ہے جنت ایویں باغ لگے نے ہورا نے نے نے کسورا گلمان بچ شراب دیا نہرا دودھ دیا وگدیا بگ دیا نے بچ ستے نے جنے جی نہ جنت ہے تو لاڑو کے والے چکرے چنگے نے ایمان نال دسو ہوں مسلمان ہے کہ کافر ہے بولو تو صحیح جنت دوزخ دو چیزاں ایسی ہیں جنہ دی تصدیق دے سارے دین اسلام دی عمارت کھلوتی ہے فرآم کا برا آخو گے تو بھی گسے ہو جائے گا انہیں آخنا میں منافق تو نہیں سا نہ مرادو میں جو ایسا چیٹا ہی تھا یہ سارا کا گرو اتنے سب چیلے ہیں اتنے نمرود ویکو تو بھی سر فٹی کرا بابا جی من گئے یہ کام تو میرے کو نہیں سی ہوا جا اتنے یونید ویکو تو آنا آنا چوبا چوبا تو میرے گرو گروہ کا گرو ہے میرے کو کم نہیں ہوا جا وسایا اتنے شداد دیکھے گا تو بھی چیلا بن کے کھڑا اتے ابو جہل دیکھے گا تو بھی چیلا ہاں اتنے جی نام کوئی یہ کا کوئی لگنا ہے تو صرف عبداللہ اللہ ابئی لگتا لیکن وہ بھی حضور دی امت وہ نقصان نہیں پہنچا سکیا جڑا اے پہنچا گیا قسم خدا بھی کرتا ہے دین دے لٹن دا کم قوم دے کٹن دا کم قوم دی عزت غیرت سے برباد کرنے دا کم قوم نو ہمیشہ واسطے یہودیت دے پیروں میں سٹ کے اسے غلام دا کم کام جا کر گیا یہ کسی کو ہوا نہیں آندا ہے جی جنت کا نا ہے نروز بلا تو یہ آخر مڑ اج کے چکرے اس جنت نالوں چنگے نے یہ آ کے جنت بنا ہی کھڑے جنت آخ میری مثال ہی اللہ نے دیتی ہوں سمجھ سمجھتا جا پھر آدھا کوئی جبریل نہیں کوئی فرشتے نہیں جنگے بدر دے میں مانتا ہی نہیں کہ اللہ کے کوئی فرشتے آئے ہو اللہ قرآن سردما آپ کھول لے رب قرآن ہے میرے یارو گھبرایا کہ جی نہیں میں تے پانچ سو فرشتے ہزار فرشتے تاری مدد گل صحابہ کرام اس رمضان جنگ بدر ہے ستارہ رمضان نو بخاری شریف فرما ہے ہلور یار فرما نے اصا رہے سا تلوار مارنے لگتے سا تلوار ساری دور ہوتی سی سر پہلو ہی اتریا اترا ہلور نے فرمایا صدیق اکبر حضرت مولا علی سرکار کے بارے فرمایا علی تیرے نال اسرافیل سے میکائل فرشتے لگے پھرتے نے صحابہ فرما نے اصا ویخیا ساری فوج کے اندر پیلیاں پگا والے مرد کوڑیاں تے سوار نے حضرت جبریل امیر فرما نے جس گھوڑے سے سوار سن اس گھوڑے کا نام بھی حدیث دسیا گیا اس گھوڑے کا نام ہے زوم ہے زوم فرمایا یا ہے ہے زوم زوم ہو ایماندار دسو اس لانتی نو صرف انگریز اپنا جب ملازم بنایا ہے اور باقی جنوب ملازم اپنا بنا لیں وہ کم لیں جا کر کے یاد رکھی ملازم بنایا تو کام یہ لیا کہ پورے قرآن اور دین اسلام دی شکل بگاڑ کے رکھ دو تاکہ چودہ سو سال مسلمان جن بھی نے تیرے سکول والے سمجھ وہ سارے گمراہ سن سارے بئیمان سن سارے فبہم پرست سن سارے وہمی خیالات ہوئے سن ہنسر لکھنا ہے ہمارے سکولوں سے کوئی ہندو کوئی مسلمان ایسا پڑھ کر نہیں نکلا جس نے اپنے دین سے دین سے عقائد اور نظریات کو اپنے بڑوں کے نظریات کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو جہاں بھی جڑے تیار ہوئے انہیں یہ سمجھا ہے جی ہندو سی تو انہیں آخیا سڈے وڈے خچ مار دے رہے تو جی مسلمان سی تو یہ بھی یہ سوچتا رہا سڈے وڈے تو خچ ہی مارتے رہے ہیں جی کام کیا تو بندے کا پترا چنگریز آزاد کیا وجود جبریل کا انکار سفا نمبر ترانوے دوستوں گل سمجھا جو پھر اچھا تلاش کرنے جانے حج کے موقع پہ جب تلاش کریدا ہے تو احرام بنی ہے کی اس بارے سنو نوز باللہ من ذالک سفا نمبر تر سو اکتی ہوتے کنا یہ میں اس واسطے پہ دسنا مولیا نواند ہوں گے جی کٹ کے بخا تو آپ ہی کھول کے دیکھ سکتے ہو اور سنو میںس والی نقل تک کرنا آدھا حضرت اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے اور ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کو بنایا اور قومی جو گرد و نواح میں خانہ بدوش تھی مسلمان کم از کم نبیا واسطے علیہ السلام پہ آخر پر نبیا نبی علیہ السلام آخر خلفل پڑھ دیا ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کو بنایا تو اور قومیں جو گرد و نواح میں کھانا بدوش پھرتی تھی وہاں آ کر آباد ہوئی اور جیسا کہ دستور ہے اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے وہاں کوئی زیارت کی چیز بدوز چھت کے بے چھت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی کہ لوگ جمع ہو کر اس زمانہ قدیم کے وحشیانہ طریقہ پر خدا کی عبادت کرتے تھے لفظ دیکھو وحشیانہ طریقہ ننگے سر تہ بند بندھا ہوا ننگ برنگ ان دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھی اچھلتے اور کودتے اور ہلکا باندھ کر چو گرد پھرتے تھے جس کا اب ہم نے طواف نام رکھا ہے تو ترقی تو نہیں ہے تو مر کے جا اس کلر کنے کن پیسے کھا سن بے زمیر جس پیسے پیچھے دنیا کا کتا بن کے خدا رسول ٹکر نہیں کنا چیر پیسہ تیرے کول چلے ہوں ہمیشہ واسطے خدا دے مبتلا ہے وہ چند ٹکے ڈالر اس نے اتنے تک پہنچایا کہ تعبیر تلاش بھی ہو رہی کہ ننگے لگے پھرتے ہیں ننگ درنگ میں واشیا کا طریقہ ہے جانے کافر کرتے سن تو نوز بلا ہے من وہی واشیا کا طریقہ آپ ابراہیم سے آدم نے پڑ لیا ابراہیم تو اسماعیل نے پڑ لیا یہ جڑے تباہ کہنے ہیں بابے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے سننا اس بلا خود نبی پاک اور خلیل اللہ علیہ السلام دے بارے سفا نمبر تر سو اٹھائی کنا احرام کے دنوں میں جنگل کے جانوروں کے شکار کی ممانت بھی قرآن سے پائی جاتی ہے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع سولیزیشن کے زمانہ میں بھی اسی وحشیانہ صورت اور وحشیانہ لباس کو ہمارے بڈھے دادا کی عبادت کی یادگاری میں قائم رکھا حضور سرکار واسطے لفل بولیا کہ وحشیانہ کی حضرت ابراہیم واسطے نوز بلا منظال ساڈا وہ بڈا دادا جنے اتنے ملا مر گیا ہے ایسے پیر مچو بار گولی لڑ گئی ہے وہاں کے مدرسے پاؤنا سے جائز نہیں لو وہ خلاف بولے آپ اور اس گستاخ کو اپنے اولاد سپرد کر دی گئی جاؤ پڑھو اس کے خلاف ایک جملہ کبھی نہیں تصا سنو ہتھا کے آج کام دا بچہ بچہ سمجھ جائے کہ سر سید احمد خان بہت بڑا مسلمان لیڈر تھا اس نے کام پر بہت بڑے احسان کیے حضور کی امت پر احسان کیا وہ ایسا رہتا وہ خلاف ایک جملہ سننا دوبارہ نہیں کر دے میں کہتا ہوں سر وہ باقی گستاخوں سے کیا لڑائی ہے اگر ایسے گستاخ سے تمہارا اتفاق ہے اتحاد ہے آؤ الحمدللہ یہ ہمیں خدا نے شرف بخشا ہے کہ ہمارا کسی گستاخ کمی میں سے اتفاق نہ رہا ہے نہ ہے نہ کیا تک رہے گا سنو حج کی قربانی کے بارے کہتا ہے لوگ وہاں جاتے تھے جگہ نہیں تھی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا تو عادت تھی لوگ جانور ساتھ لے جاتے تھے وہاں پر ذبح کر لیں گے تو یہی رسم نعوذ باللہ من ذالک یہ پکڑ لی مسلمانوں نے ہاں، آج کوئی قربانی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے یہ ایسے انہوں نے بنا رکھا ہے اور باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجودات اللہ نے قرآن حکیمت جگہ جگہ بیان فرمائے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں پرندے بناتا ہوں مٹی سے بنا کر ان میں میں اپنا جناب جی دم کروں گا تھوک ڈالوں گا جس سے و تیرم بے اللہ وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے اور یہ آخر ہے یہ وہ بارے آتا ہے نوز بلا آخ جب آپ بچے سن نا تو اس لیے بچوں سن کھیلتے تو جب کھیلتے سن تو بچوں کی آدت ہے آپس نکے نکے جانور بنا لیں گے تو اسے آ کے کھیل کے آدھے سن لے میرا پرنٹ آؤٹ نہیں پیا کر جی آپ بچے بنا لینا نا نکے نکے آپ بچے آدھے نے آیا بھی میرا پرنٹ آؤٹ میں پیا اچھے اسی طرح ہی عیسا علیہ السلام وہ آ کے کھیل دیا گلا قرآن کر چڑیا لو اللہ نت خدا دی تو تیرے من آیا تو تیرے نال ود لانتا ہو لانتی بئیمان ہوا تو نام رادا میرا گھر کی تو تیرے پیچھے چلا آیا ناشر کی بننا ہے جنہیں رب رسول چڈیا تو رب نے قرآن چڈیا ادھر ویخ لیا جناب جی چور کی سزا گھر کے جن بھی جناب اسلامی نظریات اور عقائد نے انہوں سارے اس نے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے سارے کا انکار کر کے رکھ دیتا ہے صحیح پہنچا ہے آ میجر افضل خان اور میں تے آخا گا وہ ملا تے پیر پیڑے طریقت رہ پڑے شریعت نہیں یار اگلے دن شمول اپنے نے آخر رہ پڑے شریعت بلکہ شریعت پڑا رہو رہ پڑے شریعت میں انہوں نے پوچھنا اور گال میجر چنگا رہا جس نے سوچیا انہیں آخیا یار اس کے خلاف تو بولو یہ سارے اتفاق رکھی کرے گا اس واسطے میجر نے اگے بھی جا کے بولیا ہوئے ہے کہ نہیں اس میجر صاحب نے جیڑی گل یہ لکھی ہے میری دعا ہے اللہ انہوں اس گل کی جزا عطا فرماوے ہاں بھائی اصا سا مطلب ہے کہ سچی گل جہاں بھی کرے مان لو اچھا تو سچ تو حق نو مننا ہاں یہ نہیں دیکھنا انہیں جبے پائے نے توجہ ہے کہ نہیں کیا ویخ لے اسے واسطے صحیح لکھا ہوں وہ سن چند نظریات سنو میں مختصر ہوں اس ظالم دی مسلم قوم کی دشمنی بیان کرنا کہ وہ چاہتے نے مسلم کا دوست تھا میں نے کہا ظالم جو قرآن کا دشمن ہو اسلام کا دشمن ہو انبیاء کا دشمن ہو وہ کبھی مسلم قوم کا دوست ہو سکتا ظالم قوم مذہب اللہ میں ابال فرما دیا قوم مذہب سے ہے مذہب تم بھی نہیں جو نہیں ارے محفل بھی نہیں اکبل سرماندہ ہر قوم اپنے مذہب نال بن گئی مذہب کا کباڑا کر چڑیا سو کباڑا کیوں آخا بلکہ کباڑا تے اپنا کیتا سو مذہب کا کسی کی کباڑا کرنا ہے مذہب کا من کر دے دشمن جڑا سو اور مسلم قوم کا دشمن سجڑ ہو سکتا نہیں ایسا ڈنگ مار گیا تین اللہ اللہ میں اقبال رحمت اقبال جس تعلیم دا حامی رہا سی سر سید اللہ اقبال نے اس تعلیم دے نقصان بیان کیتے وہ رگڑے پٹ کے رکھ دیتے اللہ سمجھا گیا نارے تو نہ جاوی یہ میرے میٹھے نعرے تین مرا دے پے یہاں دے نعرے نہ سنی یہ تین تباہی دے گڑے میں وسانے لے پے اللہ اقبال بھی یہ خلاف ہویا حفیظ جالندری بھی یہ خلاف ہویا اکبر الہبادی بھی یہ خلاف ہویا میرے علی شاہ گول بھی یہ خلاف خلاف ہویا اللہ حضرت بریلوی بھی یہ خلاف ہویا مینا شیر ربانی بھی یہ خلاف ہویا ہاں؟ گھر کے جتھے جتھے رب سونے نے حق بھی سمجھ بولی سی اور اسے آن کی پڑھائی میں تو میجر افضل خان بھی آہو بولیے جا مارو یہ آخو تیرا کھانا خراب ہو گئے اسے پڑھائی نال تو میجر بنے خلاف اور سفا نمبر اکاٹھ اکاسی بد قسمتی سے ہمارا ہماری موجودہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصد حیات کا پہلو غائب ہے اور دو سو سال سے دو سو سال کی غلامی کی وجہ سے ہم نے حق کو باطل کو ایک دوسرے میں گڈ مر کر دیا ہے اور خود ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے <laughs> اور میں آدھا ہوں کچر میں کی آدھا ہوں کہ انہیں کی آخیا ادا پتر بٹیر تو میرا لفظ جہا ہے وہ مان رکھتا ہے سواد اور کھوتے گھوڑے بچوں کی نکلتا ہے بس بساندار سنتے ہیں مسلمانوں کی کل تعداد نوے کروڑ ہے لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہے اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو لاڈ کالے ہمارے لیے فیصلہ کر گیا اب زبانی طور پر ہم لاڈ کالے کو تو برا بھلا کہتے ہیں لیکن اس کے پر بدا اور غلام اعظم سر سید احمد کو اپنے سر کا تاج اور پاکستان کا بانی سمجھتے ہیں اور اس کے نام پر بے شمار سکول اور کالج بنا رہے ہیں جن کے بارے اکبر آبادی نے کہا یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے پھر ان کو کالج کی نہ سوجی اس علم سے تو ہم بے علم اچھے تھے میں نہیں پیا میجر پیا سکتا جی دے جا چوٹی کھڑا ہوئے نا وہ بھی گل سے بہت اعتماد کرنا پہنتا ہے یہ انگ چوپی کھڑے علامہ اقبال وانگو تو دستا ہے میرا کھٹا جی ہوئے ہوئے ہو بچہ جی پڑا ہوا جی پر ایک ساری قوم ہے تو ملا تو پیر نے ایڈا میٹھا اب کتنے ہونا ہے آپ چوپن دوں وہ آتا سانا خراب ہو میں چوک سے لیا گلتی نالو تو دسنا کچھ بابے شیر دیا گاواں اکلو ہی پیدل ہو گئی کیوں اکل ہونا سی ایمان دے ایمان ہی ختم ہو گیا ادھر ویخ ہوں جناب دی ویخ دشمنی ویخ اس دی کی ساری لڑکیاں دی تعلیم نوز باللہ اس دے بارے منصوبہ ویکی سی چھ سو تیرہ سفا حیات جاوید کا کنا سفا ہے چھ سو تیرہ سفا اے میری بہنوں آج کی رات میرے لیے شب قدر سے کم نہیں جو ایڈریس تمہاری طرف سے مجھ کو دی گئی ہے وہ میرے لیے ایسی عزت ہے جو آج تک ہندوستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوتی اے میری بہنوں میں اپنی قوم کی مستورات کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں ہماری قوم کے مردوں نے اپنے باپ دادا کی بزرگی کو خاک میں ملا دی پر تو سب بچائی کر لیں تمہاری نیکی تمہاری برد تمہاری تمہاری محبت ہر قسم کی مشکلات کی برداشت اور اس پر صبر بچوں کے پرورش گھر کا انتظام ہمارے فخر کا باعث ہے اگر کوئی قوم تمام دنیا میں اپنے سے کسی فخر کسی کا فخر دے سکتی ہے تو ہم اپنی قوم کی مستورات کو دنیا کی قوموں پر فخر دے سکتے ہیں اے میری بہنوں میں اپنی قوم کی خاتونوں کی تعلیم سے بے پرواہ نہیں ہوں میں دل سے ان کی ترقی تعلیم کا خواہ ہوں مجھ کو جہاں تک مخالفت ہے اس طریقہ تعلیم سے ہے جس کے اختیار کرنے پر اس زمانے کے کوتا اندیش مائل ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا پرانا طریقہ تعلیم اختیار کرنے پر کوشش کرو وہی طریقہ تمہارے لیے دین و دنیا میں بھلائی کا پھل دے گا اور کانٹوں میں پڑھنے سے محفوظ رکھے گا توجہ ہے اس کے بعد حضرت کیا لکھتا ہے اندر گھبراؤ نہیں میں جی تے منڈے پیا پڑھاؤنا یہ حقیقت پہ پڑھاؤنا تھی تعلیم کا بندوبست کیا کرنا کیوں جدو اصل مد پہ بندہ ہے نا پہلو بندے لوا تو بندے چیر کے بڑھیا نو آپ ہی ٹی وی اسٹیشن چلایا کیونکہ اصل ہے مرد جب مرد کی بےغیرت بنے گا لڑکی کتوں کتوں گھر گھر والی شرم ہوا ہر گئی اندازہ لگا ظالم نے کس قدر ظالم تو کام نال ہر ہر دشمنی ماری اور محض چند ٹکیا کے پیچھے مسلمان نو ویچیا تو تم آؤ ترقی لو انگریزوں سے دوستی جوڑو آج اس کے تم نتائج دیکھ رہے ہو اس ظالم نے جڑا تمے کا بوٹا بیجیا سی اج تمے کھا کھا کے تے منہ ہو کھڑے سانو سبق پڑھا رہا دوست بن جاؤ دوست بن جاؤ دوست بن جاؤ مگر او دوست نہ بنے سانو بناؤ چکر پڑیا اخیر انہیں سڈے پٹ رگڑے دیتے کسی پاسے سانو بندے کے پترا کو رہن دیتا ہی نہیں کوئی جگہ نہیں جیت ساری دلت خواری نہ ہوئی ہوگی کوئی جگہ نہیں جیسے سانو کوئی امن سکون کی زندگی لب جائے وجہ کی سی جنوں رب سونے دشمن آخیا سی اس ظالم نے مسلمانوں دھوکھا دے کے سیا ہندو گاہ جبا کر کے بیٹھا ہوگے کبھی گوشت نہیں جم گا ہندو جو سمجھنا ہے غیر مسلم سمجھنا ہے لیکن کلمے پڑھنے والا سور جبا کر کے بیٹھا ہو تو سات جا کے خرید کر لے گا آخے گا ہے کلمہ پہ پردہ بڑا ہے سور جبا دا مسلمان خدا بھی قسم کر کے آنا جدو لیا نہ کلمے پڑھنا اور یاد رکھنا آج بھی ایسے کلمے پڑھنے والوں کی کھیت اسی طرح بحال رکھی جا رہی ہے اندر سے اسلام کے باغی ہیں اسلام کے دشمن ہیں اسلام کے قاتل ہیں اسلام سے ہیں اسی وجہ سے ان کے منہ کی بکواس کبھی کبھی نہ کبھی ضرور نکل پڑتی ہے ان کی کتابوں میں کفریات ضرور آ جاتے ہیں لیکن کلمہ کیوں نہیں چھڑاتے کافر اس وجہ سے کہ ہمیں جو کام یہ کلمے والے دیں گے یہ کافر نہیں دے سکتا لہذا کلمہ تو رکھو لیکن اس ان کام رگڑا تو نکال لیں ان کو برباد تو کر لیں یہ سر سید کے موٹے نظریات اور کفریات ہیں ان کو سمجھ لو اب میں سارے حالے پیش نہیں کر سکیا لیکن سیانے آدھے نے سڈے باغ دی سڈے باغ کے بوٹیا کے باہر پہ اندازہ لا لیں بھی کتوں تک ہونی ہے سیانے نے دا دیگ دا ایک چاول چکیے تو پوری دیگ کا پتا چل جی میں تینوں دیگ دے چند چاول چکھائے نے ہوں اگر تیرے نصیب کی گل ہے اس نال اتفاق رکھیں اس دی تعریف پڑھیں پڑھاویں یہ سارا کچھ ہوگا تیرا کام ہے تھی میں آخر ختوا سنا چویں مذہب والوں کا یہاں کتاباں جہیا حوالے کے طور پہ پیش کی نا یہاں لکھا ہے کہ سر سید کو بریلویوں نے بھی کافر کہا دیوبندیوں نے بھی کافر کہا وادیوں نے بھی کافر کہا اور شیوں نے بھی کافر کہا سارے آخیا میں لانتی تے ہے جی ساری سمجھو باہر خود سنیا جے ترقی والی ہے اپنا منہ اپنا لڑکا سی اللہ حضور دے صدقے کے اگلے جمعے کا موضوع میرا ہونا ہے سنو اگلے جمعے کا موضوع ہونا ہے فتنے حدیث کی روشنی ہاں بدھ والے دن میری ایک تقریر ہوئی ہے انسانی معاشرے کی اصلاح میں شہدائے بدر بدر کا کردار شہدائے بدر کا کردار یہ کوٹلی پیر جلسہ ہوا تین گھنٹے کا کتاب ہے تو اس نوعیت کا کسان کتاب پہلو نہیں سنیا ہونا اللہ کی مہربانی بس نمی سر دا تو نمی ترج سے نمے شیر تو نمی گلا ویسے بڑا وقت لگتا زمن کہڑے کم کر دا سچ اکھیو لڑکی اتو ماسٹر دلے ہیا دی چادر لائی لا کے شیمپو سرخی پاؤڈر کلبا ویچ نچائی قائم ہوئے بریائی دے اڈے تھان تھان دے ہیائی بیوٹی پارلر انہیں بنا لے لڑکی بن گئی نائی سچ آخیا بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کام کردہ سچ آخ مینا بازار لوا دلے نکل ایمانو دور اے چلے ہاتھ بچ دیون گیند تے بلے اکل ایمان تو ہو گئے جھلے بیٹھن رکھ کتاباں تھلے جدوں اے جاون کرکٹ ولے پروفیسر نے کیتے دلے بڈھی ہی بندہ تھلے سچ آخیا بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آخیا بٹائی پیسے ٹھیک کما خاطر میڈم خوب بنا سچ آخیا بڑا وط لگ درمن کیڑے کام کر دکھا پیپسی والے حد مکائی نو کیتا اگے بوتل پیتی نخرے اندر سارے پیون لگے یہ تریقہ لا کے بابو پیسے کر دے سچ آخیا بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کام کر دے آخ سگریٹ والے خوب چلائی ٹگی نو کر کے سگرٹ ویچے ردی مشہوری بورڈ بنا خاطر زمانہ کیڑے کام کر دے آخ پینٹ شرٹ پا کے کالج آیا کاروبار چلاون خاطر پی سی اونے لایا چرمٹ پایا سچ آخیا بڑا وٹ لگتا زمانہ کہڑے کام کر دچ آخیا چاند رات بازار وکن میں دیدیاں پوریاں سمجھ نہ آوے منڈیا والی ٹولیاں بڑیاں جڑیاں ویخیا جد میں دکان والے پیسا ویچن کڑیاں سچ آخیا بڑا وت لگتا زمانہ کہڑے کم کردا سچ آخیا فیکٹری اندر منشیاں یارو فریا الٹا چالا سکالا مشکل بن گئی کو جی ویخی نہ چالا سچ آخیا بڑا وت لگتا زمانہ کہڑے کم کر دے آخ اندر سور جہان دی برکت کنجری مریا چھٹی کردا ویکھو جرنل مشرق ایڈا کنجر حاکم بنیا پروفیسر دی برکت سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں نہیں دی وی سی آر چلاوے بندہ نہیں ہے دی وی سی آر جگاوے سچ اکھیاں بڑا وقت لگتا زمانہ کیڑے کام کر دے اکھیاں پنجا دی سواری خاطر فٹ بریک لگاوے نماز پڑھن لئی بس نہیں روک دی ریس دبائی جاوے ڈرائیور اے یہودی نسلو شرم نہ اس نو آوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں کتی کتی رکھی شکاری مسلے غیرت کھاوے کھوتی بن کے بیٹھا نسل نہ جاوے جتی مسلا جد وچ مسجد دے جاوے جائے نچے کالجی اندر ویلا تیل مچھا نو لاوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کام کر اکھیاں اے مرتد یہودی ٹولا جنا سکول بنائے کاراں بٹھا کے بابو کڑیاں چڈ کے آئے اے ماپے سمجھن پڑھن گئی ہے او بھی کریں جوائے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں اے شانہ بشانہ کہن والے بڈھی اتنے چڑھائی جدو مسانے نال مسانہ رلیا ہو گئی یار سبائی پروفیسر گلا کہے ترکیاں سانو نہ آئی سچ اخیاں بڑا وٹ لگ زمانہ کہڑے کم کر سچ آخیا کالج اندر کڑیاں بھیجن اکلوں جیڑے خالی نوی نسل دے بال سونے دا یہودی بن گیا مالی کتوں لبے محمود گزن بھی ہوں سارے حالی سچ بڑا وٹ زمانہ ویکھو کم کردا سچ اخی برکے والی عورت جمے الدین عجوبی کر ننگی سر تو پروفیسر فیسرا چلی اچال یہدی تین بندے سن وک گئے جدو ڈالر ملے بخوبی پھر سید الطاف حالی تری جا ہے مودودی سچ اکھیاں اکھیاں بڑا وٹ لگدا درمانا کیڑے کم کردا سچ قوم چا ساری ٹکیاں دے مل سر سید کہر کمایا بندے دا بھی رہن نہیں دیتا ایل ایل بی بنایا ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਭੁਲਾਇਆ ਬਾਬੂ ਗਿਆ ਜਦ ਨੌਕਰੀ ਖਾਤਰ ਬੋਰਡ ਨੋ ਵਤਨ ਸੀ ਲਾਇਆ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਵਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ کالج بن گیا نکما مزدوری بھی نہیں ہاتھ ٹکر سر کردہ جد شامی گھر وڑ سچ ہے بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کم کردہ سچ ہے نیند نہ آوے رات ساری خیال لنگاوے ਲੰਘਾਵੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਖਾਤਰ ਵੱਲ ਬੇਗਮ ਦੇ ਜਾਵੇ ਮਨਖਟੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਗਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾਵੇ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਵਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਾਵੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ اوور ایج دا بورڈ جو لگا ہرونا پچھانو آوے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کم کر سچ اکھیاں نہ امید ہویا پھر بابو پھردا مارا مارا کاروبار بنا نہیں ہوں زندگی گزارا تنظیم والیاں دے وچ رل کے کردا کیویں گزارا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں کہن اونوں تنظیم والے کہ ادھر آ محبوبہ روپیہ دس دیاں گے بن جا پھر صوبہ داری رکھ کے بمب چلا کھا کھو بھوکا مر مر تا ہو جان پھر بدنام مولوی ساڈا یہ منصوبہ سچ آخیا بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کم کر سچ اخی دینی مدارس لئی پھر دے دہشت گردی ٹھڈ وچ پیڑ ہے اصل انہاں نو قوم اسلام ولو نہیں پھر مسلمان دی سوچ نہیں ہے یہودی دی ہے مرضی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دہشت گردی کالج سکھن سبق حدیث تھلو لے کے اتوں تیکر کالجی وڈے خبیس سچ اکھیاں بڑا وٹ لگتا زمانہ کہڑے کام کردہ سچ اکھیاں اس بند لینا رینا تو سبق جو لیندے بندے او سن بہتر ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਖੇਤਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਢੇ ਆਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਵਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਟੱਗੇ ਆ ਗਏ ਛੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਚਾਲ ਯਹੂਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਬੁੱਢੀ ਪਾਓ ਦਵਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਈ ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁੰਡੀ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਵਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦਵਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਲ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਗਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਪੈੜੀ ਚਾਲ ਯਹੂਦੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਪੈ ਗਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਬੜਾ ਵਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖੀਆਂ لڑن کیویں اے کافروں انہاں دے کھوتے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں سورج توبہ پڑھی جنے او نال یہودی لڑدا کالج انگریزی پڑھ کے نہیں گئے بھن بھی کردا یہ تو نکلے عاشق بن کے کارگل کار نہ کھڑا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں دو سو بندے دی مزدوری کھو لئی ایک ٹریکٹ چوتھری دے وے وٹ مشا نو ہوا لوز غریب دے دوں دی روزی خوشی چلی جدو تھرے سر سچ اکھیاں بڑا وٹ لگتا زمانہ کیڑے کم کر دے اکھیاں انگریز دی جدو مشینری آ گئی بندے ہوئے بیکار مزدوری کرن لئی لبی کوئی نہ غربت بے شمار سو بندہ ہن بکھا ہویا ایک بنیا جگیردار سچ آخیوں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آخ ایسی چل گیا چال یہودی مار دیتی سو مت وہ پا گیا ونڈ بگیاڑا والی ہوئے مسلم چوڑ چپٹ اکنا نو ول گئی غریبی کوئی دین مچھا نو وٹ سچے اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچے اکھیاں سود نظام چلایا پر نے بینک بابو دے ہاتھ دھون خاطر ڈیڑھ ماسٹر تے پروفیسر یہودی ٹوپا ٹینک سچ سچ اکھیاں بڑا وٹ زمانہ کم کردا چک بابست تلیم دلو سلام دی ایڈی کو محبت دور کر ہے اور اینے بے بے دین تے غیرت تے دلے تے بے حس بنا دیتا ہے سانوں اگر اسی لڑکی واسطے اج کل مطلب کہ کوئی رشتہ بھی لبنا ہوئے تو انہیں انتخاب اسی جیا کرنے کر ذرا ان کی تفصیل تے سنو منڈا ہووے ہوئے پاس داڑی مچھو ہووے صاف پیسے ولو ہووے خاص لڑکی والے کر دے پاس دنیا دی چال ویکھ لو بولدا انگریزی ہووے ہووے ہووے ہووے لگا او گڈی نویں یہودیاں دا دا خاص لڑکی والے کر دے پاس انہاں بولد اگریزی ہوگا نو چی ہوس اختی تھے خاندان رو ساتوں کلے ماپیا نو پیسے کلے انہاں دا سوال ویکھ لو ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਐਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਪਰੋ ਪੋ ਗੰਡਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਆਜਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰਿਓ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਮਾਲ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰਾਂ مقصد ہو مین ہووے ترقی والا دین دا سوال ویکھ لو مووی ہے جے جی فرضے نچدی پین لے کے آوے فوجی بین اے ہو جے برات ویکھ لو ਬਰਾਤ ਵੇਖ ਲੋ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਚੂ ਚੂ ਕਰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪੁੰਡਾ ਵਾਂਗੂ ਪੂ ਪੂ ਕਰਦੇ ਬੇਅਦਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਤਲਾ ਜੁੱਸਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਗੈਰਤ ਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਲਿੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਤੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ مستقل تا مستقبل تاریخ انہاں دا سر سید رفیق انہاں دا استاد ہے وڈا زندیق انہاں دا کفر دی ہے ایک کند جرنیشن سبق یہودی کالج پڑھ دے بنا کرایوں سفر اے کر دے مسلماناں نال الٹا لڑ دے یہودی دے اے سب سلیشن ویکھو ساڈی ینگ جرنیشن دین اسلام تو تنگ جرنیشن سورج چڑھ جائے ستیا تائی نماز یاد نہیں کتیا تائی ہوس ڈالر دی ہالر تائی خوش ہمشیرا سنگ ہمرشن ویکو سی یگ جنریشن جے مدرسیاں اندر بندے نہ اے سور بندر جا وڑے نے کالج اندر ہو گئی دین تو تنگ جرنےشن ویکھو ساڈی ینگ جنریشن انگریز دی ہے او منگ جنریشن ਉਹ ਮੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ ਥੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਤੋਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਤੋਪ ਜਾਨ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਇਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਦੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਚੇ ਇਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ ਕੰਜਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੀਨ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਅਕਲ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਸਲ ਵੀ میک اپ کر کے خسریا وانگ دسے عورت والی وہ شکل بھی لے گیا ہے ملا تے پیر بھی ویخ تین چولے داری دی شکل بھی لے گیا ہے دین وچ پہ گئے شگاف ڈاڈے آلہ کار بنیا جد پروفیسر وکھو وکھ و نے ونڈ پائی سپا سلار بنیا جد پروفیسر لشکر بنے ذریعہ تعلیم کالج کار ساز بنیا جد پروفیسر اے شراب رل گئی ہے دھد اندر گداکار بنیا جد پروفیسر دتا دین ایمان تو گال پلے تیرے کخ نہ رہا تو اپنی سورت سنبھال مسجد وڑ بندیا چنگا پلا قرآن تو دس تیری چلیا مت پرتائی کن ہو کن دتی تو فرنگیاں دی داڑی رگڑ کے تیری مونا کن مچھا چٹ کر آئے انگریز بنیو شکل خسریا وانگ بنائی کنے تیرے دین ایمان دے کوٹھڑے نو چور لب لگائی کنے دے وی سی ہو کر مدنی نال پیار مسجد وڑ بندیاں ہو چن اے دنیا دن چار اللہ اللہ کر بندیاں ترقی ترقی دی رات لائی پھرنا اے ترقی نہیں ہے تباہی تیری